ماں نے اپنے بچوں کو تربیت دی بیویوں نے اپنے حق معاف کیے ماں باپ نے اپنے حق معاف کیے اور اپنی اولاد کو بیویوں نے اپنے صحاب کو ماں نے اپنے سہاروں کو بھائیوں نے اپنے اپنے رشتے اور ناتوں کو توڑ کر کاٹ کر اللہ کا پیغام ہم تک سنانے کے لیے کافلے در کافلے پہلی صدی میں نکلے اور نوے ہجری میں ہمارے ضلع ملتان میں اسلام پہنچ گئے محمد ابن قاسم کے شہداء کی قبریں آج بھی قاسم بیلا میں موجود ہیں یہ بھی کسی کے لال تھے یہ بھی کسی کا سہاگ تھے یہ بھی کسی کا سہارا تھے یہ عرب کے نوجوان اور ملتان کی سرزمین میں مرے پڑے یہاں کیا چیز ان کو کھینچ کے لائی تھی پیسہ لے آیا تھا تو کچھ بھی نہیں تھا ختم نبوت کھینچ کے لائی کہ ان کے دلوں میں اتر گیا کہ ہمارا نبی آخری نبی ہے اور اس کے بعد کوئی نبی نہیں اس کا پیغام ہم نے پہنچانا ہے حضرت جعفر کی قبر پہ ہم گئے حضور کے کے چچا بھائی جعفر بن ابی طالب او موتا پہاڑ پہ قبر بنی ہوئی ہے تو ان کی قبر پہ لکھا ہوا تھا کہ جعفر تیار جن کے دونوں ہاتھ اللہ کے نام پہ کاٹے گئے تینتیس برس کی عمر اور وہاں سے واپس آئے ہمیشہ سے ہجرت کر کے واپس آئے دو سال بھی مدینے میں ابھی نہیں مکمل ہوئے تھے کہ آپ نے پھر بھیج دیا جعفر جاؤ اردن میں وہاں جا کے شہید ہو گئے تین چھوٹے چھوٹے بچے اون عبداللہ محمد تین بچے اور حضرت اسما کوئی بیس اکیس سال کی عمر بیس اکیس سال کی عمر آپ کو اللہ نے مسجد میں دکھا دیا کہ جعفر آگے بڑھا اور شہید ہو گیا آپ نے مسجد میں بیٹھے بیٹھے دیکھ لیا ہائے میرا بھائی شہید ہو گیا اور وہاں سے اٹھے اور گھر میں آئے حضرت آسما کے تو فرماتے ہیں آسما میں نے بچوں کو نہرایا ہوا تھا اور ان کے لیے روٹی پکانے کے لیے آٹا گوند کے رکھا ہی تھا کہ آپ تشریف لائے میں نے چہرے کا رنگ اڑا ہوا دیکھا تو مجھے شک ہوا کہ شاید کچھ جعفر کو کچھ ہو گیا لیکن میں ہمت نہ کر سکی تو پھر آپ نے فرمایا کہ جعفر کے بچوں کو بلاؤ تینوں جو بچے آئے تو اپنے تینوں کو اپنے بازو میں لے کر ان کو گلے لگا کے رونا شروع کیا جب روئے تو مجھے شک یقین میں بدل گیا میں نے کہا یا رسول اللہ جعفر کی کیا خبر ہے تو فرمایا اسما جعفر کو اللہ نے اپنے پاس بلا لیا تو کہا وہیں گئی اور بے ہوش ہو حضرت زید کی قبر پر گئے حضرت زید ابن ہارسا یہ وہ صحابی ہیں جن کو حضور نے اپنا بیٹا بنایا تھا خود روانہ کیا ان کی قبر پر گئے وہ بھی وہی ہیں اور ان کے پاس ہی ہے ان کی قبر پر لکھا تھا جب حضرت زید شہید ہوئے تو حضور صلی اللہ تعالی وسلم روتے ہوئے ان کے گھر پہنچے تو ان کی بیٹی نے دیکھا فجہشت نبی تو آپ کی آ کر ٹانگوں کو لپٹ گئی اور اس نے زور زور سے رونا شروع کیا آپ نے اس کو گود میں لے کے آپ نے بھی رونا شروع کر دیا حضرت سعد ابن عبادہ ایک صحابی ہیں بڑے مضبوط دل کے تھے کہیں گے یا رسول اللہ یہ رونا کیسا رونا ہے فرمایا یہ باپ کا رونا ہے بیٹے کی یاد ہاں یہ حبیب کا رونا ہے حبیب کی یاد انہوں نے بھی ہمارے جیسا اسلام سیکھا ہوتا تو آج اسلام یہاں تو نہ آتا انہوں نے بھی ہمارے جیسا اسلام سیکھا ہوتا کہ کہاں لکھا ہے گھر چھوڑ کے جانا میں نے کہا جہاں لکھا وہاں تم پڑھتے نہیں جہاں پڑھتے ہو وہاں لکھا ہوا نہیں یہ ختم نبوت کی محنت ہے تبلیغ یہ کوئی تحریک نہیں یہ کوئی جماعت نہیں یہ ہم اپنے نبی کو آخری مانتے ہیں لہذا ان کا پیغام دنیا میں پھیلانا اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں ہماری عورتوں کے بھی ذمہ ہے ہمارے مردوں کی ذمہ ہے میرے بھائیوں میرے بہنوں اس کو اپنے اندر عالم میں پھیلانے کی ایک ترتیب ہے باہر نکل کر بھی دین کا کام کرنا ہے گھر رہ کر بھی دین کا کام کرنا ہے اپنے گھروں میں نماز زندہ ہو کوئی بچی بچہ بے نمازی نہ ہو کوئی عورت بے پرد نہ ہو ہر گھر میں قرآن کی تلاوت ہو اللہ کا ذکر ہو ہر گھر میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سنایا جائے پڑھا جائے پڑھایا جائے اللہ کے واسطے اپنی اولاد کے لیے کچھ وقت نکالو ان کو اسکول بھیج دیتے ہیں واپس آتے ہیں تو ٹیوشن والے کے حوالے کر دیتے ہیں آپ کو کمانے سے فرصت نہیں عورتوں کو فنکشن سے فرصت نہیں آپ کی اولاد ایسے پل رہی ہے جیسے جنگل کا درخت ہوتا ہے کوئی شاخ ادھر جا رہی ہے کوئی ادھر جا رہی ہے انہیں باغ کا پودا بناؤ جن کو ہر وقت کاٹا جاتا ہے دائیں بائیں سے تراشا جاتا ہے پھر وہ سیدھا خوبصورت ہو کے نکلتا ہے اپنی اولاد کے لیے وقت نکالو یہ آپ کا سرمایہ ہے فیکٹری نہیں بنگلہ نہیں گاڑی نہیں مل نہیں کارخانے نہیں آپ کا سرمایہ آپ کی اولاد ہے کیسا سرمایہ کہ آپ دنیا سے چلے جائیں تو موت کے بعد آپ کے کسی کام آ سکیں اور ان کو یہ بھی نہ پتا ہو کہ میرے باپ کے بعد میں کیا کروں کہ میرے باپ کے درجے بلند ہوتے چلے جائیں تو آپ نے اپنی اولاد کو برباد کر اپنی اولاد کا مستقبل بچاؤ مستقبل بچانے کا کیا مطلب ہے کہ ان کو آخر تک کی تیاری کروا دو اور اللہ کے سامنے پہنچنے کی تیاری کروا دو ان کو جیسے ہم اپنے امتحان آتے ہیں تو ماں باپ ڈنڈا لے کے کھڑے ہوتے ہیں تیاری کرو تیاری کرو تیاری کرو اپنے بچوں کی تیاری کروا دو اللہ نے پیپر بتا دیا ہے یہ تین چار سوال میں پوچھوں گا اپنے بچوں کو تیار کروا دو تاکہ آپ کے بعد بھی آپ کے کام آ سکے اپنی اولاد کے لیے وقت نکالو ورنہ ظالم بنیں گے آپ قیامت کے دن یہ اولاد گریبان پکڑ لے گی اللہ پیسہ چھوڑ کے گئے ایمان نہ سکھا کے گئے تو اپنی اولادوں کو وقت دو اپنے گھروں میں ان کو آخرت بتائیں قبر بتائیں پوچھو نماز پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی قرآن پڑھا کہ نہیں پڑھا ذکر کیا کہ نہیں کیا کسی سے بد اخلاقی تو نہیں کی کسی کو گالی تو نہیں نکالی اپنی بچیوں کو بچپن سے پردے کا آدھی بناؤ تاکہ کل کو جائیں تو یہ نہ سمجھے ہمارے اوپر کیا پابندی لگ گئی وہ اللہ کے غلام بن کے سمجھے کہ ہاں ہاں اللہ کے لیے سب کچھ ہم نے سہنا ہے یہ کرنے کی چیزیں گھر میں رہ کر نماز ذکر تلاوت حضور کی سیرت حضور کی زندگی صحابہ کی زندگی یہ ہمارے گھروں میں روزانہ اس کے لیے میاں بیوی وقت نکالے اور اسی کو اوروں کو بتانے کے لیے جماعتیں بن بن کر اللہ کے راستے میں پھرا جائیں جائے اور پھرنا سیکھنے کے لیے بھی ہے پہنچانے کے لیے بھی ہے اب اس کے لیے بولو بتاؤ کون بھائی بہن مسورات اپنی تشکیل کریں مرد اپنی تشکیل کریں سب سے پہلی تشکیل تو توبہ کی کرو کہ یا اللہ جو ہو گیا معاف کر دیں اللہ کی قسم آپ ایک بول بولیں گے اللہ چالیس سال کے ساری فائل کو اٹھا کے پھینک کر نئی فائل لگا دے گا ستر برس کی فائل پھاڑ دے گا اور نئی فائل لگا دے گا پانچ سال معصوم بچے کی فائل لگا دے گا اجا بھائی میرا بندہ پچھلا معاف چل نئے سرے سے فی العمل اب نئے سرے سے عمل کر پچھلے تیری چھٹی بولو بھائی تو مسورات پندرہ دن کے راگے لکھائیں اور تین دن کی نقد جماعت ہو جائے مسورات میں اللہ لك الحمد كما انت اهله فصل على محمد كما انت اهله وقلبنا ما انت اهله إنك أهل التقوى وأهل المغفرة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى يا الله हम कमजोर हैं ज़यीफ हैं हमारे हाल पर रहम फरमा हम ताकतवर नहीं कि तुझसे लड़ اے اللہ ہم قوت والے نہیں کہ تجھ سے ٹکر لے سکے ہم بڑے کمزور بڑے ضعیف اور اپنے نفسوں پہ ظلم کیا ہے تو نے سمجھایا ہم نہ سمجھے تو نے روکا ہم نہ رکے تیرا کھایا تجھ سے ٹکرائے دی ہوئی آنکھوں سے غلط دیکھا تیرے دی ہوئے کانوں سے غلط سنا تو یا اللہ تیری دی ہوئی زبان سے غلط بولا اس جسم میں کوئی بال ایسا نہیں جس پہ تیری نافرمانی کا داغ نہ لگا ہوا ہو اس وجود میں کوئی گوشت کی بوٹی ایسی نہیں جس میں گناہوں کی نحوست داخل نہ ہو چکی ہو یا اللہ اگر تم نے معاف نہیں کیا ہمارے لیے ہلاکت بربادی ہے اے اے ہمارے رب رحیم کریم اللہ ہمارے حال پہ رحم فرما دے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے یا اللہ آج تک زندگی تیری نا فرمانی میں گزری ہے آج تک تیری نا شکری میں گزری ہے اور یہ اتنے بندے تیرے اور اتنی بندیاں تیرے سامنے اپنے گناہوں کے اعتراف میں ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں تو تو سخیوں سے بھی بڑا سخی ہے معاف کرنا تیری صفت ہے گزر کرنا تجھے پسند ہے تیری رحمت تیرا غصے سے آگے ہے تیرا تیرا فضل عف تیرے انتقام سے آگے ہے ہم بھی تجھ سے بنی اسرائیل والے نوجوان کی طرح کہتے ہیں کہ ہمیں عذاب دینے سے تیرا ملک زیادہ نہیں ہوتا معاف کرنے سے تیرا ملک کم نہیں ہوتا ہمیں معاف فرما دے کوئی رات ایسی نہیں جس میں تیری نافرمانی نہ ہوئی ہو کوئی دن ایسا نہیں جو تیری نافرمانی میں نہ گزرا ہو ہمارے پیچھے گناہوں کی ایک لمبی فہرست ہے جو, جو تو خوب اچھی طرح ہم سے بھی زیادہ جانتا ہے ہم تو کرتے ہیں بھول جاتے ہیں تو تو بھولتا بھی نہیں یا اللہ کسی ایک جرم پر بھی پکڑ لے تو ہمیں جہنم میں جانے کے لیے کافی ہے اے ہمارے رب یا اللہ تو ہمارے ساتھ درگزر کا معاملہ فرما ہم تو تجھے کوئی نیکی بھی ایسی نہیں دکھا سکتے کہ جو تیری بارگاہ میں پیش کرنے کے قابل ہو ہم تو آج تک یا اللہ ایک سجدہ ایسا نہیں کر سکے کہ جس میں صرف تو ہو تیرا غیر نہ ہو ہمارے تو سجدے بھی دنیا کھا گئی ہماری نمازیں بھی دنیا سے آلودہ ہو گئی ہم تجھے منہ دکھانے کے قابل نہ رہے زمین پہ چلنے کے قابل نہ رہے یا اللہ تو ہی ہے اس گھاٹی سے پار لگانے والا اپنی حبیب کی امت پر رحم فرما دے ہماری اجتماعی انفرادی زندگی میں جو بنا فرمانی آ چکی ہیں معاف کر دے یا اللہ تیرے حبیب کی امت کو اجڑے بڑی صدیاں گزری ہیں ان کو اوروں کے ہاتھوں مرتے پٹتے بڑا زمانہ گزرا ہے اس امت کا خون بیڑ بکری سے بھی سستا ہو گیا ہے یہ زمین صدیوں سے تیرے نبی کی امت کے خون سے سیراب ہو رہی ہے یا اللہ ہمارے گھروں سے امن اٹھ گیا ہمارے بازاروں سے امن اٹھ گیا ہر وقت آفتوں میں گر گئے ہیں اپنے گناہوں کی وجہ سے گرے ہیں ہمارے گناہ اس قابل ہیں کہ زمین آسمان ہم پہ ٹوٹ پڑتے تیرا رحم و کرم ہے کہ ہم سانس لے رہے ہیں اور تو ہمیں کھلا رہا ہے پلا رہا ہے یا اللہ اپنے غضب کے دروازے اب بند فرما دے ہم تجھے ناراض کر چکے ہمیں پتا ہے تو ناراض ہوا ہوا ہے اے اللہ نفرتوں کی آگ جو بھڑک رہی ہے تیری نافرمانی کا پتا دے رہی ہے محبتیں جو اٹھ گئی ہیں وہ تیری ناراضگی کا پتہ دے رہی ہیں عدافتیں جو پیدا ہو گئی ہیں تیری ناراضگی کا پتہ دے رہی ہیں اولاد نا فرمان وہ بھی تیری ناراضگی کا پتہ دے رہی ہیں یا اللہ ہمارے پاس کوئی عمل تجھے راضی کرنے والا ہے نہیں نہ ہم پیش کر سکتے ہیں نہ ہم دکھا سکتے ہیں یا اللہ تو اپنے فضل سے ہی راضی ہو جا اس غفلت کی فضا میں یہ اتنے بندے تیرے سامنے ہاتھ اٹھائیں اتنے بندے کسی وکیل کے در پہ چلے جائیں اس کو بھی شرم آ جائے تو تو ہے ہی سخیوں سے بڑا سخی ویسے ہی اپنے بندے سے تو ماں سے ستر گنا زیادہ پیار کرتا ہے یا اللہ ہماری کوئی جائے پناہ نہیں اس وقت دنیا ہماری اجڑی آخرت ہماری اجڑی دین ہم گوا بیٹھے دنیا میں سکھ ہم نے نہ دیکھا یا اللہ تو گزر کا معاملہ فرما کے اپنے عذاب کے دروازے بند کر دے اپنے غزب کے دروازے بند کر دے ان نفرتوں کی آگ کو ٹھنڈا کر دے محبت کی محبت کی فضاؤں کو قائم فرما دے آج تک تیرے دین کو اجڑتے ہے اس کی زندگی آبادی دکھا دے یا اللہ تو اندھیری رات کو روشنی سے بدلتا ہے تو سورج کی کرن سے چاندنے کو لاتا ہے یا اللہ یہ گمراہی کی رات جو لمبی ہو گئی ہماری نسلیں اس کا شکار ہو گئی ہمارے نوجوان بچے بچیاں نفس و شیطان کے آلے بن گئے جنہوں نے تیرے دین کو لے کے پھرنا تھا آج وہ ساری نسل میرے مولا گانے بجانے میں غرق ہو گئی انہوں نے تیرا قرآن سنانا تھا جنہوں نے تیرے پیغام کو لے کے پھرنا تھا آج وہ تجھے خود بلا بیٹھے آج وہ تجھے خود بلا بیٹھے جو یہ امت سارے عالم کے لیے رہبر بن گیا آج وہ خود سو گئی ہے لمبی تان کے سو گئی ہے ہمیں جھنجھوڑ دے یا اللہ ہمیں غفلت کی نیند سے بیدار کر دے یا اللہ ہماری ہمارے بس سے بات نکل چکی ہے اب سو شیطان کا راج ہو چکا ہے یا اللہ آج کے تو شیاطین کو اور آج کے فرعونوں کو اور آج کے کاہروں کو اپنی کہاری دکھا اپنی طاقت کو ظاہر فرما آج کی دنیا کہتی ہے اسلام پہلی صدی کے لیے تھا آج کے لیے نہیں ہے تو آج اس کو زندہ کر کے دکھا کہ یہ تیرے حبیب کی زندگی ہے جو قیامت تک کے لیے ہے جھوپڑے میں بھی اپنے حبیب کی زندگی کو زندہ فرما ان گھروں میں بھی زندہ فرما یا اللہ بازاروں میں گلیوں میں ہر طرف جہاں تیرا دین ٹوٹ رہا ہے تیرے نبی کے طریقے ٹوٹ رہے ہیں ہماری بے بسی پر رہے فرما ہم تو ایک قدم چلنا چاہتے ہیں سارا ماحول سو قدم ہمیں پیچھے دھکیل دیتا ہے اپنے بھی دین پہ چلنے سے رکاوٹ بن گئے پرائے بھی رکاوٹ بن گئے نافرمانی پر چلنے کے راستے کشادہ ہو گئے ان پر چلنے والوں کے لیے ہر طرف ساتھی موجود اور تیرے دین پر چلنے والوں کا کوئی ساتھ دینے والا نہیں ماں باپ بھی آج کل ساتھ چھوڑ جاتے ہیں یا اللہ اس کالی زندگی کو اور اس اندھیر زندگی کو اب بدل دے اپنی قوت سے بدل دے اپنی قوت سے بدل دے تو ہماری زندگی اپنی پسندیدہ زندگی کو یا اللہ داخل فرما دے دیہات میں شہر میں مردوں میں عورتوں میں امیروں میں غریبوں میں اپنے حبیب کی زندگی کو زندہ فرما دے نہ ہم دنیا کے دکھ سہ سکیں نہ قبر آخرت کے سہ سکیں یا اللہ ہماری دنیا بھی بنا ہماری آخرت بھی بنا یا اللہ قبر کے اندھیرے کو تیرے سوا نہیں کوئی روشنی سے بدل سکتا یا اللہ ہماری قبروں کو روشن فرما جب سب پیچھے ہٹ جاتے ہیں تو ہی ہے جو یہاں کے سانپ بچھو سے بچائے گا تو ہی ہماری اس حفاظت فرما آخرت کے میدان میں تیرے حبیب کا بھی سامنا کرنا ہے یا اللہ اس حال میں مر گئے تو کیا منہ دکھائیں گے مرنے سے پہلے ہماری توبہ قبول کر لے ہمارے گناہوں کو دھو دے ہمیں وہ زندگی عطا فرما کہ جس سے دنیا میں اسلام پھیلے ہمیں ایسی زندگی سے بچا لے کہ جس سے دنیا میں دین مٹے یا اللہ ہمارے مال کو ہمارے علم کو ہماری طاقت کو اپنے دین کے زندہ ہونے کے لیے قبول فرما اپنے کلمے کے بلند ہونے کے لیے قبول فرما ہماری موجودہ نسل کو تو سنبھال لے ضائع ہونے سے بچا لے ان کو تو بچا لے اپنی طرف متوجہ فرما لے ہماری طرف ہمارے ہاتھ سے بات نکلی ہوئی ہے تیرے لیے مشکل نہیں ہمارے لیے بات ناممکن تک پہنچی ہوئی ہے جی اللہ تو نے فرعون کے گھر میں موسا کی حفاظت کر کے دکھائی تو آج شیطانی جالوں سے ہماری حفاظت فرما یا اللہ تو نے آزر کے بیٹے کو خلیل بنایا تو آج کی اس بت پرستی کی فضا میں دوبارہ ہدایت کی روشنی کو روشن فرما یا اللہ تو نے پتھر کے پجاریوں کو رضی اللہ عنہ بنایا ہم نے تو تیرے نبی کا کلمہ پڑھا ہے ہمیں کلمے پہ پکا کر دے اپنا بنا لے ہمارا بنجا ہماری اولادوں کو نیک کر دے صالح کر دے فرما مردار کر دے محبتیں قائم فرما دے نفرتیں مٹا دے مسجدوں کو آباد کر دے گھروں میں مسجد کی فضا بنا دے عورتوں میں حیا کو زندہ فرما پاک دامنی کو زندہ فرما مردوں میں حیا کو زندہ فرما پاک دامنی کو زندہ فرما ہمیں رزق حلال کو شادہ عطا فرما جو بیمار ہیں انہیں صحت عطا فرما مقروض ہیں ان کے قرضے دور کروا یا اللہ ان فضاؤں کو اے اللہ تو ہی بدل رہا ہے آثار نظر آتے ہیں اے اللہ تو ہمیں اپنی زندگی میں دکھا دے کہ تیرا دین نے چمک رہا ہو وہ زمانہ جب تیرے دین کے لیے قافلے نکلتے تھے تیرے پیغام کو لے کے پھرتے تھے تیرے نام کو لے کے بلند کرتے تھے ہر جگہ زمین کو تیرے نام سے انہوں نے آباد کیا تھا اس امت کو پھر سے وہ عزت آتا فرما کہ ہم تیرے کلمے کو لے کے پھریں سارے عالم میں پھیلائیں تو ہمیں اس کے لیے قبول فرما لے ہمارے اس آنے کو بھی قبول فرما اس بات کرنے سننے کو قبول فرما جو بھائی بہن تشریف لائے تو سب کے گھروں میں امن چین کی فضائیں قائم فرما سب کی ضروریات کو اپنے غیب سے پورا فرما سب کے دل میں اپنی محبت کو تو فرما ہمارے رات کی مصروفیتیں بدل دے اے اللہ ہماری راتیں تیری یاد سے آباد ہوں تیرے ذکر سے آباد ہوں یا اللہ وہ رات جو آج غفلت میں گزرتی ہے اور نافرمانی فرمانی میں گزرتی ہے ہماری رات کو رات بنا دے کہ ہمارا سر مسلح پہ ہوں آنکھوں سے آنسو ہوں تیری رحمت کے دروازے کھلے ہوں یا اللہ اس غفلت کی راتوں کو اطاعت کی رات بنا دے جب کبھی یہ امت رات کو اٹھ کے روتی تھی تیرا عرش بھی ہلتا تھا تیرے فرشتے ان کے رونے پہ روتے تھے آج شیطان بھی ہماری نافرمانی فرمانی پہ روتا ہے یا اللہ تو ہمیں وہ پسندیدہ زندگی عطا فرما دے کہ جس پر تو راضی ہو جاتا ہے اور دنیا بھی بناتا ہے اور آخرت بھی بناتا ہے ربنا ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرت حسنا وقنا عذاب النار